سورت الحاف بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دوسرا جوڑا ہے اس سورت کے ساتھ الحاق وہ حقیقت بن جانے والی شے وہ سچ ہو جانے والی بات حق واقع ہو جانے والی بات الحاق الحا کیا ہے وہ حق ہو جانے والی بات واقع ہونے والی بات وما ادراک کے اور تم نے کیا سمجھا کیا ہے وہ الحاق کزب سمود و آد بالقارعہ آد اور سمود دونوں قوموں نے قارعہ کو جھٹلایا اب دیکھیے قارعہ اسی انداز میں وہ سلو شروع ہوگی بل الکاریا و بم آدرا کمل کاریا الحاق بل و وم آزلہ کمل ہاپا کاریا کہتے کھڑکھڑانے والی انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اس حاقہ کو اور تاریا کو یعنی قیامت کو فاما سمود و فہمے کو بھی تاغیہ تو ثبوت تو ہلاک کر دیے گئے اچھال کر یا یعنی وہ کوئی بھی شہر جو حد سے گزر جائے چاہے وہ ہوا ہو تو جھکڑ ہو وہ آد ال فاول پور میری ہند سرسری آتی آت تھی انہیں ہلاک کر دیا گیا ایک بڑی ہی تیز جھکڑ والی آدھی سے سب علیہ عالم جو پر مسخر کر دی گئی مسلط کر دی گئی سات راتیں وہ سواری ایام خصومن اور آٹھ دن مسلسل مسلسل القوم قوم ہا تو تم دیکھو قوم کو اس میں کہ جب جیسے پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں کہ انہوں آزاد و نقل خا جیسے کہ کھجور کے تنے ہوں کھوکھلے یہ بڑی قدامت قوم تھی یہ آج کی جو ہے اس طرح پڑے ہوئے تھے میدان کے اندر جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے فہل کرا لہم من باقیا تو تم کو دیکھتے ہو ان میں سے کسی کا نام و نشان بچا ہے کوئی ہے باقی بجا پھر اون ون قبلات بلخاطیہ اسی طرح فرعون بھی اور جو اس سے پہلے تھے اور وہ بستیاں جو الٹ بھی گئی تھیں جن کی طرف سے حضرت لوت بھیجے گئے تھے انہوں نے بھی اپنی خطاؤں کا معاملہ کیا خطا کاری کی روش اختیار کی تو آفا رسول ہند تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی تو آف افزا کر تو ان کو آ پکڑا ایک ایسی ایسی پکڑنے جس کی شدت بڑھتی چلی گئی اتنا لمبا تغل ماؤ اور دیکھو جب وہ روح کے زمانے میں جب پانی جو ہے تہیانی پر آیا تھا حمل نہ جا ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا ایک چلنے والی کشتی میں یعنی پوری نو انسانی اس کو سوار تھی اس وقت وہ تین بیٹے ہی تھے نا انہیں کے تو آگے ان سے چلنا ہے پورا جو ہے نو انسانی جو اس وقت ہے حمل نہ کمب ہم نے تمہیں اٹھایا تھا اس وقت لیکن کم کس کے تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں رہا ادھر آ اور یہ کہ وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھیں ان خبروں کو یاد رکھیں اب یہ ہو گیا تسکیر میں ایام اللہ ایام اللہ میں تفکیر جو ہے وہ آخرت کی بھی ہے وہ بھی ایک وقت کا ایک سرا وہ بھی ہے فیضان اسے کا سور رفت الواحدہ تو جب سور میں پھونکا جائے گا بار بھی بہت زور سے وہ جمال بحمیتم واحدہ اور جب زمین کو اور پہاڑوں کو پٹک دیا جائے گا جیسے کہ پٹکا جاتا ہے اور اس میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا دقت الواحدہ کہ اس کو ریزا ریزا کر دیا جائے گا پہاڑوں کو یوم دن وقات واقعہ اس روز وہ واقعہ ہو جائے گا منشقت اسما اور پھر آسمان پھٹے گا فہیا یوم دن واہیا ایسے لگے گا جیسے پھر سا ہے بربرا سا بالکل بودا ول ملک والا اور اور جہاں وہ شگاف آسمان میں ہوگا اس کے کناروں کے اوپر فرشتے ہوں گے بجا میں لوگ سا رب کفاؤ کہوں یوم میں سنبھالیا اور پھر اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ آٹھ فرشتے یوم دن تو ربون اس روز تمہاری پیشی ہوگی لا لاطف بالکل خافیہ کوئی شے بھی تمہاری مخفی سے مخفی بھی اس روز چھپی ہوئی نہیں رہے گی پاما ملوت یا کتاب ہو گئی یعنی نہیں تو وہ شخص جس کو کتاب اس کا امال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں فیقول ہاؤ مکرو کتاب یا وہ کہیں گے آؤ آؤ دیکھو پڑھو میرا نامہ کتنا اچھا ہے انی زلن تو انی ملاقن کے صاحب اللہ جالنا امیر ہو وہ کہے گا مجھے گمان تھا مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے حساب جو ہے میرا بدلہ ملے گا مجھے گمان تھا انی زنن تو انی ملاقن کے فہو افی عشت تو وہ رہے گا اس عیش میں اس زندگی میں جو بہت جس میں ہر طرح کی رضا ہی رضا ہے فی جنت عالیہ بڑی بلند باغ باغ میں اطوفہ دانیاں باغ بلند ہوگا لیکن اس کے جو خوشے ہیں وہ نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے کلو وشربو ہنی ہن بیما لفظ عام کھا دیا کہہ دیا جائے گا کھاؤ پیو رچتا پستا تمہیں راس آئے یہ سب جیسے کہ تم نے اچھے اعمال کیے ایام الخا دیا وہ دن جو گزر چکے دنیا میں جو اچھے اعمال کیے تھے اس کے لیے سبرا تھے وامبا مروتیا کتاب ہو وہ شمال ہی اور وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں تو یقول یا لئی تنی لمو تھا کتابیا وہ کہے گا ہائے کاش کے مجھے یہ کتاب نامہ دیا نہ گیا ہوتا مرا کاش کے معذر نہ زیادے کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہو یا لئی لموتا لمو کا کتاب یا ولم ادر ما حساب یا مجھے کبھی بتایا ہی نہ جاتا مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے چٹھا کیا ہے یا کاش کہ وہ موت جو ہے وہ بس قصہ پاک کر دینے والی ہوتی معدوم کر دینے والی ہوتی اس کے بعد کوئی بات سے بعد موت نہ ہوتا ماں اسباب کچھ میرے کام نہ آیا حلقانی سلطانیہ میرا اقتدار میرا دنیا میں جو غلغلہ تھا اور میری سطوت تھی اور شوقت تھی سب ہلاک ہو گئی ختم ہو گئی کوئی نام و نشان نہ رہا کہا جائے گا فرشتوں سے خزو ہو فگلو پکڑو اسے اور ڈالو ذرا اس کے گردن میں توق سمن یہی پھر اسے داخل کرو جہنم کے اندر سم فی سلسلہ تین زروہ سمون اضرال فصل کو پھر اس زنجیر میں اس کو باندھو جس کا طول ہے ستر گز ان لا یمن باللہ عظیم یہ اللہ عظیم پر عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا بلا یہود کام المسکین اور نہیں کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا لوگوں کو مسکینوں کے خود تو کیا کھلاتا کسی اور سے بھی نہیں کہتا تھا پل ایسا ہونا حمیم تو اب اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے کوئی بہی خواہ نہیں ہے بلا تعام اللہ بلسین نہیں زخموں کے دھوبن کے علاوہ اسے کچھ اور کھانے کو ملے گا یا کو انخوا الخاطئون نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی کہ جو خطا کار تھے گناہ گار تھے یہ جو دوسرا رکو ہے اس سورہ مبارکہ کا سورت الحافہ کا یہ اس اعتبار سے کہ اس کی بڑی گہری مشابہت ہے سورہ واقعہ کے آخری آیات سے وہاں کیا تھا فلاح اسم و انہ قسم اللہ تعالم عظیم ان قرآن کریم یہاں سنیے فلاح اسم و بات تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جو تم دیکھتے ہو ولا تم سرون اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے سین اینڈ دی ان سین پوری کائنات کی قسم کھاتا ان نہ قول و رسول ان کریم یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے قول رسول اور جبرئی کی طرف سے آیا ہے تو قول و امین لیکن حقیقت میں ہے کلاب اللہ کا اللہ کا کلام جو پھر جبریل سے سنا محمد نے تو قول جبرئی ہوا ہے اور محمد کی زبان مبارک سے اور دہن مبارک سے ادا ہوا لوگوں کے لیے یہ قول رسول ہے ان نہ قول رسول ان کریم و ماں ہوا قول شاعر یا کسی شاعر کا قول نہیں ہے قلیل لمبا تم کم ہی ہے جو تم یقین کرتے ہو بلا بے قول کاہن نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے کلی لما کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو تنزیل رب العالمین یا جو کہ تو وہاں بھی تھی اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے ولاؤ تقول علینا بادل اقابیل اور اگر یہ نبی خود کچھ کہہ کر ہماری طرف منسوب کر دیں کوئی بعض قول بعض آیات خود کہہ کر تقم والا باب باداول ہے تکلف کے ساتھ کچھ بات کہہ کر ہماری طرف منسوب کر دیں لاحر نہ ملو ہم پکڑتے اس کو یا پکڑیں گے اس کو داہنے ہاتھ سے تم والا پتا نہ الوکیل پھر اس کی گردن کاٹ دیں گے یہ ہم کریں گے اس کے ساتھ اگر یہ کوئی بات غلط ہماری طرف منسوخ کر معاذ اللہ یہ سختی حضور کے لیے نہیں ان کے لیے ہے کہ بد بخت تم کیا سمجھتے ہو محمد رس اللہ علیہ اور ہمارا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ یہ ٹھیک ٹھیک وہ بات تمہیں پہنچا رہے جو ہمارا کلام ہے بل یمین میں دونوں امکانات ہیں ان کا دہنا ہاتھ پکڑتے یا انہیں ہم اپنے دہنے ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی گردن کاٹتے تھے فمام ان کو مناحد عن ہو حاجین اور پھر اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا چاہے کوئی چچا ہو کوئی تایا ہو کوئی اور ہو جو راستے میں آ کے رکاوٹ بن جاتا ہماری پکڑ سے بچا لیتا وہ لہ اللہ اور یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے متقین کے لیے جن کے دلوں میں کچھ تقوا ہے کچھ انسانیت ابھی زندہ ہے کچھ اخلاقی حص ہے کچھ نیکی بدی کی تمیز باقی ہے ان کے لیے تذکرہ ہے وہ نہالم اور انم کو مقدری اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تمہیں وہ لوگ بھی ہیں جو جٹلا رہے ہیں جو قبر کس لیے جھٹلانے پر وہ لہ حسرت المر اور یہ پھر ایک وقت آئے گا یہ ندامت کا ذریعہ کا سبب بن جائے گا کافروں کے لیے القرآن حجت القا او علیک یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے اسے مانو اس کو اپنا امام بناؤ اس کے پیچھے چلو اس پر عمل کرو اس کو پہنچاؤ دوسروں تک تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا شفاعت کرے گا اور ورنہ تمہارے خلاف کھڑا ہو کر پروزیکیوشن بھی کی کی سے آئے گا وہ نہ حق کو یقین اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ حقدار ہے یقین کا یقین کرنے کے قابل ہے سب بسم رب کاظیم وہ جو جہاں پر وہ ختم ہوئی سورہ واقعہ تو آخری رکو سورہ واقعہ کا اور دوسرا رکو یہ سورہ ہاں، کا یہ بہت قریب ہے دوسرے کے تو یہ تو ایک گروپ جو ہے سب گروپ پورا ہو گیا بارک اللہ علی و القرآن العظیم و نفانی ویا کم بلایاتِ مذہبی